امت کی قول مسلم ہونا پہلی دوسری آزاد ہونا تیسری مردوں میں چوتھی صاحب اکڑوں میں یعنی پاگل نہ ساتویں بالکل ہونا کہیں احکام نافذ کرنے اور مظلوم کو ظالم سے انصاف دینے ہاں؟ لکھا گیا جی۔ انصاف دینے سرحدوں کی حفاظت کرنے دین کی حفاظت کرنے جہاد کے لیے فوج روانہ کرنے پر قادر ہونا ہاں۔ یا جہاد کرنے پر قادر ہونا فوج آخری قریشیوں میں یہ صاف شرائط ہیں امامت میں کبرا کیا مطلب سارے بڑی بنے ہوئے پوری دنیا مسلم اس وقت گناہ گار ہے باقی گنا جتنا گنا اور ہی دا خیال نہ رکھن کی وجہ سارے نے دلان کا ڈال خدا اگر اپنا ایویں چن گندے جی اسلام آ گئے تو بڑا گندے سارے مسئلہ یہودی ہوتا کہ نہیں کون

ہوں رہ کے مسلمان ہے آپ کو کو اس چاہیے کون بدی سوڑی والے بندے بدی بدھی چوڑی مطلب ہے بنی ہوں میں بھی متنجار

میرے استاد بڑے بے سنکار پونے کی ہیں استاد ہیں دل روشن کرے دادا بے لیکن استاد کوئی محنت کرے

عوام واسطے دس عوام واسطے بیعت ہو دیئے یا عوام کوئی انتخاب دن دخل, دخل اندازی ہوندی راس کی بیعت ایک اختیار کا نہیں پابندی ہے بس ہر پورا دان دے سونا یہ میرے ساتھ خلیفہ بنے بڑھنے پہلے صدیق اکبر سنگی میں بنائے گیا صحابہ کرام بھی جماعت کرتی تھی چونہ ہم نے چاہتا سویرے وان دے منبر رسول دے بہتے ہزار یا وہاں پیچھے آئی ہزار باتیں بیٹھ سکتے ہاتھ سے ہاتھ لے دے قسم کھانے ہم دس ہزار تابے دار بات کی جب تک قسم خدا رسول میں تابے دار ہو سو ہم سب تابے دار ڈالا گئے تھے توبہ آ گیا ڈالا گئے تھے توبہ آ گیا ڈالا گئے تھے کہ یہاں پرچہ بین سے بکی ورتے ہی کرنا ہے سب بہتر ہاتھ آیا کھڑی ویسے آیا کھڑے میرا سیدھا بہتر ہاں، بھائی کوئی چھوٹا

الیکشن یہ ہے خاص بندے چچوں کا ایک بندہ الیکشن یہ سارے الگ الگ اپنی مرضی اختیار کرنے مرضی ظاہر کرنے یہ الیکشن ہے الیکشن دی اجازت ہے نہیں اسلام میں سلیکشن ہے وہ بولو برو سلیکشن کا کیا مطلب ہونے کو میں نے نکال لینا حکومت ہے

اچھا ایک لفظ پنجابی والے پاس آ جائے گل سمجھی ساری ساری ساری کدی کدی چکی چکو کوئی کا نہ نہیں سکتا وہ وہ کی مطلب ہوں بن لینا دو وہ مطلب یہ جی گل کر دینا دیا جان تو بولو مرو جی ہاں۔

سارا بابا جی چنیا بندہ سندر سارا موبائل <laughs> کو کو کٹے چکے نا یہی واسطے ضروری رکھا گیا ایسے بندے جنہیں منی ہو بندی چھوڑی والے امن مطلب کیا جنہ دی منی دی ہوئے بولو اے اکثر رسوخ علی وڈو جے لفظ آئے بھائی یار ہم کنے کیا سمجھا اکثر رسوخ علی بند دے ہوئے تو ہومن پرہیزگار نال شرط ہے کیوں جے ہون جی میں آج دے اکثر رسوخ علی چودری ہے نہیں لاکھے دے جنہ سوار دے بچو دے حرام دے چتے پھوکے ہوں میں کہنا تو وہ جو ہون چھوڑا ہاں، رہے پھر وہ داری صاحب آپ پہ آیا تو کہنا ہے جی یہودی سارا شر کتنا یکسمیہ تو اگوا دا میں خلاصہ دیتا میں جا وہ دا سارا شر کتنا جلینا تو ہی ووٹ دے اوپے قائم ہے ووٹ سویرے بند تھی میں نے یہودی دنیا تو گیا یاد رکھا ہے میری گا شرح میں کرا بہت درکار ہے بات خلاصہ ہے

کرونا کو باہر کر لے جائے گا ان قریب آنے والا ہے سونامی اسلامی انقلاب کا سونامی اسلامی انقلاب کا سونامی <laughs> کرتوت کا بارہ تاریخ کو ہاں۔ یہی وہ اسلام کے دوست ہیں جن کے ہوتے ہوئے اسلام کو دشمنوں کی ضرورت ہے میری بات نہیں سمجھ کیا ہے جب حضرت دشمنوں کا کام کر رہے ہیں

اللہ دے فضل نال اسائے جی سارا شگرد عام سارا دوست بندہ جڑا نا کوئی نے مسائل دے اتنا بحث کر سکدے میں کہنا سمجھ دے کہ حق کے بکے مطلب تھے بیٹھوں پروفیسر مفتی جج یہ وہ سب لیکن یہ اب تیاری جڑی نا

لیکن خصوصی بحث مکمل میں موضوع موضوع ہے ہے ہے خلافت خلافت وہ چلی جاتی شاہ ولی اللہ سے ان کتاب ازالت عن الخلفاء کیا خلفاء کرام کی خلاف شاہ صاحب ہمارا شاہ صاحب اور آپ کتاب رد الضالین گمراہوں کا رد اس کے اندر آپ نے سے فرمایا شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب آئیں خلل ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے یعنی اس خلل کا خیال رکھنا چاہیے اور اس خلل دی موٹی مثال جہی ہے وہ شاہ صاحب دی عام کتاب مشہور ہے الفوز القبیر ہاں، اصول تفسیر کے اندر وہ بھی سے بھری ہوئی ہے

ایسا ایسا شرارت اس کجر نے داخل کی بندہ سوچ میں تین لگتا ہے حقیقت ہے کہ الفاظ کبیر آپ کی آئی میں لگتا یہ ہے اس بھائی بولیا سنگین جو ترنڈا ترنڈا جی ہاں۔ جان پہ جی ہاں۔ اس بھائی